الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى صدق الله العظيم ہم پڑھ رہے تھے اللہ رب العزت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائیں گے کفار کے اعتراضات اور ان کے جوابات ہم نے قرآن حکیم کے اندر دلائل کے ساتھ پڑھ لیے اور اللہ رب العزت نے اپنے نشانیوں کو بیان کرنا شروع فرمایا تھا انتم اشد خلقا ام السماء بناها کیا اچھا، تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا رکھا اس کو کو بنایا اس اس کی چھت کو بلند کیا اور اس کو برابر کیا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ بُحَاهَا اور اس کی رات کو تاریخ بنایا اور اس کے دن کو ظاہر کیا والارض بعد ذلك دحاها اور اس کے بعد زمین کو بچھایا یہاں تک ہو گیا تھا سب کو یاد ہے نا یہاں تک ہو گیا تھا جی جی اب آگے اب منها ہے اخراجہ کا معنی ہوتا ہے نکالا منہا اس زمین میں سے ما آہا اس کا پانی اخراجہ نکالا منہا اس زمین میں سے ما آہا اس کا پانی وہ مرا مرا چارے کو کہتے ہیں جو جانور وغیرہ کھاتے ہیں چارہ وغیرہ مرا ہا سے مراد زمین کا چارہ ومرعاها نکالا اس زمین سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نے اس کا چارہ یعنی پانی بھی زمین سے ہی نکالا تو پانی کتنی بڑی نعمت اس میں سے منہا کمانا ہوتا ہے اس میں سے اخراج جب منہا اس میں سے نکالا ماں آہا کا ما ماں آہا کا ہے اس میں سے پانی اس کا پانی مر آہا اور اس کا چارہ جی تو اخراج منہا ماں آہا یعنی پانی بھی اسی میں سے نکالا یعنی اسی زمین میں سے تو زمین میں سے کس طرح نکالا کہیں پر چشموں کی صورت ہے کہیں پر بارش اللہ رب العزت برساتے ہیں تو پانی بہ پڑتا ہے بارش جب ہوتی ہے تو پانی بہ پڑتا ہے اور کہیں پر اللہ رب العزت نے زمین میں نہریں چلا دی ہیں اور کہیں پر بڑے بڑے جھیل کی صورت میں جھیلوں کی صورت میں پانی اللہ رب العزت نے جمع کیا ہے تو کتنی بڑی نعمت تو اس پانی کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے وہ ہمارا اللہ نے چرا چرا گاہیں بھی پیدا کی ہے یہ درخت یہ گھاس وغیرہ یہ سب اللہ رب العزت نے پیدا کیا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت کہ اس جانور اس کو کھاتے ہیں پھر آپ جانوروں سے نفع اٹھاتے ہیں والجبال ارساها اور پہاڑ جبال کا معنی پہاڑ یہ لفظ پہلے بھی گزرا والجبال اور پہاڑ جبل کی جمع جبال اور پہاڑ ارساها ارسا کا معنی گاڑنا اور پہاڑوں کو قائم کر دیا گاڑ دیا ترمیزی شریف کی ایک حدیث ہے ترمیزی شریف کی ایک حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے جب زمین پیدا کی یہ زمین اضطراب کی حالت میں تھی یعنی یہ ہل رہی تھی تو اللہ نے اس پر پہاڑ قائم کر دیے تو دیکھنے لگے اور حیران ہو کر یہ اللہ رب العزت سے عرض کرنے لگے اے مولا کریم تیری مخلوق میں پہاڑوں سے سخت بھی کوئی چیز ہے کئی مخلوق میں پہاڑوں سے بھی کوئی سخت چیز ہے تو اربوں کے نزدیک پہاڑ ایک مضبوط ترین چیز تصور کیے جاتے تھے کہ یہ بہت مضبوط چیز ہے تو فرشتوں نے جب یہ سوال کیا نا تو اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا کہ پہاڑوں سے مضبوط چیز لوہا ہے لوہا جو پہاڑوں کو بھی کاٹ دیتا ہے پہاڑوں میں جو سڑکیں بن جاتی ہیں سرنگیں بن جاتی ہے تو کیسے بن جاتی ہے لوہے کی وجہ سے تو پہاڑوں سے مضبوط چیز کیا ہے لوہا پھر فرشتوں نے سوال کیا کہ اس لوہے سے بھی کوئی زیادہ طاقتور چیز سخت چیز ہے موجود ہے تو اللہ نے جواب دیا کہ لوہے سے بھی سخت چیز موجود ہے وہ آج ہے جو لوہے کو بھی پگلا دیتی ہے تو فرشتوں نے پھر سوال کیا کہ آگ سے سخت چیز بھی تیری مخلوق میں ہے تو اللہ نے جواب دیا ہاں آگ سے سخت چیز پانی ہے جو آگ کو بجا دیتا ہے فرشتوں نے پھر پوچھا کہ کیا پانی سے سخت چیز کوئی ہے تو اللہ نے فرمایا پانی سے سخت چیز ہوا ہے جب ہوا کے طوفان چلتے ہیں تو پانی کو بھی اڑا کر لے جاتے ہیں فرشتوں نے پھر پوچھا پھر سوال کیا پھر عرض کیا اے مالک الملک اے بادشاہ کیا ہوا سے بھی سخت مخلوق ہے کوئی اللہ نے فرمایا کہ انسان ہے انسان اور پھر انسانوں میں مومن جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے مگر بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی یہ اس کی مضبوطی کی نشانی ہے یہ انسان کے ایمان کی ایمان کا کمال ہے کہ اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کرتا ہے تو جبالا تو پہاڑوں سے بھی مضبوط چیزیں ہیں اور آپ نے پڑھا اس حدیث کے اندر کہ سب سے مضبوط ترین انسان ہے سب سے مضبوط ترین انسان ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں بیان فرمائی اللہ رب العزت نے والارض بعد ذالک دہا زمین کو بچایا رات کو بنایا رات کو تاریخ بنایا دن کو ظاہر کیا زمین میں سے پانی نکالا چرا گاہیں نکالی اور پہاڑ کو گاڑ دیا یہ چیزیں کیوں بنائی یہ متا لکم یہ تمہارے فائدے کے لیے متا لکم لام کا معنی کے لیے کم تمہارے لیے تو یہ متا لکم اس میں تمہارے لیے نفع ہے تمہارے لیے نفعام انعامکم اور تمہارے جو جانور ہیں ان کے لیے نفع ہے تمہارے جانور ہے تمہارے جانوروں کے لیے بھی اس میں نفع ہے جانوروں کو بھی اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابداؤد کی روایت کہ جب تم جانور پر سواری کرو تو کہا کرو سبحان اللہ سخر لنا وما اے اللہ تیری ذات پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کیا ورنہ ہمارے بس میں نہ تھا کہ اس جانور کو مسخر کرتے یہ چندلی ہاتھی یہ مست اونٹ اور اسی طرح تیز ترار گھوڑے یہ اللہ نے مسخر کیا انسانوں کے لیے ہاتھی کتنا مضبوط ہوتا ہے کتنا طاقتور اونٹ اور اسی طرح تیز دوڑنے والے گھوڑے ان سے کام لینا ان کو سواری کے طور پر استعمال کرنا تو اس لیے اللہ رب اللہ رب فرمایا کہ یہ دعا پڑا کریں سبحان سخر لنا وما یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی نے ان جانوروں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ وہ انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اگر یہ جانور خدا نخواستہ غصے میں ہو یا یہ پاگل ہو جائے تو پھر انسان کی جان محفوظ نہیں رہتی ہاتھی جو ہے نا یہ انسان کو اپنے پاؤں میں رون کر مار مار دیتا ہے اور جو تیز رفتار گھوڑا ہوتا ہے وہ انسان کو گرا کر جیسے تیز موٹر سائیکل پر کوئی جا رہا ہو خدا نہ خاصا اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے اسی طرح تیز رفتار گھوڑا اگر انسان کو گرانا چاہے اس کو گرا کر اس کی ہڈی اور پسلیے ہڈیاں اور پسلیاں ایک کر یہ سب کا سب اللہ رب العزت کی حکمت کا کرشمہ ہے یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے اور انسان ان تمام مخلوقات کا خلاصہ ہے بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک جی اب اللہ رب العزت آگے فرمائے فَإِذَا جَاءَتِ طَامَّةٌ الْكُبْرَى آپ کا وقت مکمل ہو چکا ہے چلیں آج اتنا ہی کافی انشاءاللہ کل سے وقت پر خلاص ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے جی کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو دس سے دس تیس انشاءاللہ کیا ٹائم چینج ہو گیا ہے دس چالیس پر کلاس ختم ہوگی ٹائم چینج ہو گئے اچھا جی چلو آگے پڑھتے ہیں پانچ منٹ اور پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی, جی۔ فإذا جاءت الطامة الكبرى فا کا معنی ہوتا ہے پس جب فا کا معنی کیا پس اذا کا معنی جب پس جب جاء جاء کا معنی ہوتا ہے آ آنا جاءت فإذا جاءت پس جب آئے گی اقامت قامت معنی آفت مصیبت حادثہ وغیرہ القبرا بڑا حادثہ ایک بڑی آفت آئے گی فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى پھر جب بڑا حادثہ آ جائے گا اس سے مراد اس حادثے سے مراد قیامت ہے قیامت مجھے لفظ کہا نا قیامت کے کئی نام ہیں اس میں سے ایک نام اب قوم ہے قوم تو قوم کا معنی ہوتا ہے فارما اس چیز کو کہتے ہیں جو باقی سب چیزوں پر چھا جائے جس طرح سیلاب آ جاتا ہے اور اس سے کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی سب چیزوں پر سیلاب چھا جاتا ہے اس طرح جب قیامت آئے گی تو ہر چیز پر چھا جائے گی جس طرح طوفان نوح آیا تھا تو پہاڑ بھی اس کے زد میں آ گئے تھے اور اس سیلاب کی وجہ سے کئی آبادیاں ختم ہو گئی تھی شہر ب... شہر ب... برباد ہو کر دیے تھے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا تھا تو سیلاب سے جس طرح سیلاب جس طرح ہر چیز پر چھا دی ہے اسی طرح قیامت بھی ہر چیز پر چھا جائے گی ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گی کوئی چیز اس سے محفوظ نہیں رہے گی ہر چیز پر یہ قیامت غالب آ جائے گی نہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے گا کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی اس قیامت سے یوم یتذکر الانسان ما سعا جس دن یوم کا معنی دن جس دن یتذکر الانسان یتذکر کا معنی ہوتا ہے یہ کرنا انسان یاد کرے گا اور انسان انسان یاد کرے گا ما سا جو اس نے کیا تھا یوم یتذکر الانسان ما سعا جس دن انسان اپنے کیے ہوئے کو یاد کرے گا جی آپ نے سوال کیا ہے انسان سب مخلوقات کا خلاصہ ہے اس کی تشریح یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہے ان سب کی نشانیاں اس انسان کے اندر موجود ہے ان سب کی نشانیاں جتنی بھی مخلوقات ہے ان سب کی نشانیاں اس انسان کے اندر موجود ہے آپ دیکھیں اس انسان کے اندر پانی موجود ہے اس انسان کے اندر آگ موجود ہے آگ آپ دونوں ہتھیلیوں کو زور زور سے ملے نا لگے کہ جیسے چنگاریاں ہاتھ میں دی ہوئی ہے آگ موجود ہے ہوا موجود ہے یہ سانس لیتا ہے جس طرح بارش ہوتی ہے نا بارش بارش ہوتی ہے تو ایک موسم ہوتا ہے بارش ہوتی ہے بارش کا موسم بنتا ہے تو بارش ہوتی ہے اس طرح جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تو انسان کو پسینہ آ جاتا ہے اور اسی طرح پانی ہے پانی کوئی پانی کڑوا کوئی میٹھا کوئی پانی کڑوا ہوتا ہے کوئی میٹھا ہوتا ہے کوئی کھٹا ہوتا ہے تو انسان کے جسم کے اندر پانی موجود ہے میٹھا پانی بھی ہے جیسے منہ کے اندر لعاب لعاب منہ کے اندر میٹھا آنسو آنسو جو نکلتے ہیں انسان کے وہ نمکین پسینہ بھی نمکین اور اسی طرح کھٹا پانی بھی ہے انسان کے میدے کے اندر کھٹا پانی بھی ہے تو یہ لمبی تفصیل ہے اس کی لمبی تشریح ہے تو یہ انسان ان سب مخلوقات کا خلاصہ اس زمین کے اندر گھاس درخت وغیرہ اگتے ہیں انسان کے اندر بال وغیرہ اگتے ہیں اور حیوانات بھی ہے اس انسان کے اندر جراثیم وغیرہ حیوانات بھی ہے جی یہ انسان مخلوقات کا خلاصہ ہے اگر یہ انسان غور و فکر کرے وفی انفسکم افلا تبصرون وفی انفسکم افلا تبصرون اپنے جانور میں غور و فکر کرو کیا تم دیکھتے نہیں ہو جس طرح زمین آسمان میں روشنی کے لیے چاند اور سورج ہے اسی طرح انسان کے جسم کے اندر دو آنکھیں ہیں آپ غور و فکر کریں درخت ہوتے ہیں نا درخت جی۔ سر کے بال دیکھ لیجیے جنگلات کی طرح اور زمین کے اندر بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر درخت دور دور ہوتے ہیں انسان کے ہاتھوں پر اگر دیکھ لیا جائے تو دنیا کے اندر چٹین میدان ہوتے ہیں جس میں درخت وغیرہ نہیں ہوتے انسان کی حتیمی کو دیکھ لیا جائے اس میں کوئی بال نہیں اگتا تو یہ انسان ساری مخلوقات کا خلاصہ ہے جو بھی مخلوق آپ دیکھیں گے اس کی نشانی اس انسان کے اندر ضرور موجود ہو آپ غور و فکر کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ انسان ساری مخلوقات کا خلاصہ اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے یہ انسان غور و فکر کرے یوم تذکر الانسان ما سعا انسان جو کچھ اس نے کیا ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر وہ اس کو یاد کرے گا قیامت کے دن اس کو یاد کرے گا کہ میں نے یہ یہ اعمال کیے تھے یعنی ہر چیز اس کے سامنے موجود ہوگی وہ اس کو دیکھے گا کہ اس وقت اس کو بڑا خطرہ ہوگا کیونکہ آگے جہنم ہو گیا جہنم سامنے دو زخ جہنم تو بس یہ اپنے امان کو دیکھتا جائے گا کہ کیا کیا میں نے کیا ہے یہ اس کو یاد کرے اتنا ہی کافی ان باقی انشاءاللہ کل کریں اور کوئی بات پوچھنی ہو آپ سکتے ہیں یہ بات میں آ گئی انسان سب مخلوقات کا خلاصہ ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ